حضرت عباس بن عبد اللہ صلی اللہ نے جسم کے اندرونی خلا یعنی مثلا پیٹ تک پہنچ جانے والے زخم میں اور نہ ہڈی کو اپنی جگہ سے ہٹا دینے والی چوٹ میں ابن حدیث نمبر دو ہزار چھ سو سینتیس